غیر مسلم کو نے پوچھا غیر مسلم کو اپنی جائیداد کرائے اس میں تو شرن کوئی حرج نہیں ہے حرج اس وقت ہوگا کہ اس سے کوئی دینی معاملات وابستہ ہو جائیں مثلا آپ نے کسی کو جگہ دی خدا نہ خاصہ اس میں وہ مندر بنا دے یا کوئی اپنی عبادت گاہ بنا دے تو یہ برائی پر معاونت ہے اس سے بچنا چاہیے عام جیسے کاروبار ہو رہا ہے تو اس صورت میں اگر آپ اپنا مکان یا اپنی دکان کسی غیر مذہب کو کرائے پہ دے دیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں مگر یہ اس سے کوئی مذہبی وابستگی نہیں ہو کہ وہاں سے ان کا کوئی تبلیغ کا کام ہو رہا ہو اشاعت کا کام ہو رہا ہو وغیرہ ان کو آپ نہیں دے سکتے